ہے کہ کافروں سے جو حاصل ہوتا ہے ایمان والوں کا ان میں ایک جو جزیہ ہے کہ اسلامی ریاست کے جو شہری ہوں گے وہ یہ ٹیکس ادا کریں گے جس کو جزیا ٹیکس کہ ہم امان کے ساتھ رہیں گے دین میں مداخلت نہیں کریں گے اپنی عبادت کریں گے کلیدی آسامیوں پہ خواہش نہیں ہوں دوسری چیز وہ یہ ہے کہ مقابلہ آمنا سامنا ہوا ہے مقابلہ نہیں ہوا کفار نے مقابلہ کرنے سے پہلے معاہدہ کر لیا اس معاہدے کے تحت انہوں نے ایمان والوں کو کچھ پیش کیا یا بغیر لڑائی کے اپنی جگہ چھوڑ دی زمینیں مسلمانوں کے ایمان والوں کے قبضے میں آ گئی کہ دس بازاری اختیار کر لی یا جو کچھ پیش کیا یہ مال فائے ہے تو عربی میں فائی ہوگا اور ہمارے یہاں اردو میں جو یالین ہے یہ مجھول ادا ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو فہ دیں یہ مال فہ ہے اس کا جو حکم ہے یہ اٹھائیسویں پارے میں بیان کیا گیا تیسری صورت یہ ہے کہ لڑائی ہوئی ہے لڑائی میں جو اجتماعی مال حاصل ہوا ہے وہ مال غنیمت ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی نے لڑائی کے دوران جس کو قتل کیا ہے یا خصوصی کام سر انجام دیا ہے تو امیر المومنین نے یا سالال نے خصوصی اس کو انعام دیا ہے یا جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کی چیزیں اس کو دے دی ہیں تو اس کو نفل کہتے ہیں اس کی جمع انفال ہے انفال میں یہ معنی بھی ہے کہ جو اضافی دیا جائے اور انفال میں جو مال غنیمت ہے اس کو بھی انفال کہتے ہیں تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں نفل نماز میں اگر ہے اضافی عمل تو اس کو نفل کہتے ہیں اور جہاد میں جو اضافی دیا جائے اس کو نفل کہتے ہیں کے زبر کے ساتھ اور جو نماز میں اضافی عمل کیا جائے یعنی اضافی عمل فرض نماز واجب و سنت کے علاوہ جو نماز ادا کی جائے گی اس نماز کو نافل نماز کہیں گے دیکھیے کہ اگر کرنے والا عمل کرنے والا جو اضافی عمل کر رہا ہے وہ نفل ہے اور جس کو اضافی دیا جا رہا ہے وہ نفل ہے یہ ایک بنیادی ذہن میں رکھیں گے کہ کرنے والا جو کر رہا ہے یہ اضافی کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری سے زیادہ کر رہا ہے تو یہ نافل ہے پے کے جزم کے ساتھ اور جو کسی کام والے کو اس کی محنت مزدوری اور جو اس کا حق ہے وہ دینے کے بعد جو اضافی اس کو دیا جا رہا ہے وہ نفل ہے پے کے زبر کے ساتھ تو یہ انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے اب مال غنیمت کو یا جو مجاہد کو اضافی دیا گیا ہے تو اس کو نفل کیوں کہا گیا اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے آخرت کا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے دنیا کی جو نعمت اس کو مل رہی ہے یہ مال جو مل رہا ہے یہ اس معاہدے میں شامل نہیں ہے کہ وہ جو لڑ رہا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا ہے اور آخرت کے لیے لڑ رہا ہے جنت کے لیے لڑ رہا ہے تو یہ جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اس جنت کے ساتھ یہ جو مال و متا دنیا کا ہے یہ اس کو اضافی طور پر مل رہا ہے اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ یہ مال غنیمت کی مالک نہیں بنتی تھی تو مال غنیمت کی ملکیت اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خصوصی انعام کے طور پہ عطا فرمائی اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں یہ اضافی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے اس امت کو حاصل ہوئی اور تیسری بات یہ کہ جو مجاہد ہے جہاد میں حصہ لیتا ہے جو مال غنیمت حاصل ہوگا تو وہ تمام مجاہدین میں تقسیم ہوگا جیسے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے شرعی لحاظ سے ایسے ہی مجاہدین کے بھی حصے مقرر ہیں کہ جو سوار سواری والے ہیں سوار ہیں ان کے لیے کیا ہے جو پیدل ہیں ان کے لیے کیا ہے تو اس کی تقسیم ہے اس تقسیم کے مطابق سب کو ایک ہی جو درجے کے لوگ ہوں گے کام کے اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے نہیں کہ یہ جنرل ہے اس لیے سارا ہی لپیٹ لے یہ بیچارہ سپاہی ہے بس اس کا کام تو یہی ہے کہ ٹھوکریں ہی کھاتا رہے نہیں تو حصہ لینے والے جتنے بھی ہیں ان کو جو مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا وہ شرعی رابطے کے مطابق ایک درجے کے کام کرنے والوں کو برابر کا مال غنیمت تقسیم ہوگا یہ مال غنیمت تقسیم ہو گیا اب جس کو خصوصی کام پر یا نمایاں کارنامہ سر انجام دینے پر امیر کی طرف سے جو چیز دی گئی ہے وہ اس تقسیم کے علاوہ ہوگی تقسیم میں تو برابر کا پائے گا جیسے دوسروں کو مل رہا ہے اسے ملے گا لیکن یہ جو اس کو خصوصی انعام کے طور پہ دیا گیا ہے یہ اضافی ہے تو یہ کیونکہ اضافی ہے اس تقسیم کے علاوہ ہے اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں نفل کہتے ہیں یہ اضافی نعمت ہے جو اس کو دی جا رہی ہے اب جب یہاں اس یہ کیفیت پیدا ہوئی تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلا ایسا غزوہ ہے کہ جس میں مجاہدین نے شرکت کی ہے باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ اور یہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک چلنا ہے کہ اس امت کا جہاد نبی علیہ السلاط والسلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ والسلام جو دجال کے خلاف فرمائیں گے تو آخری جہاد ہوگا اس امت کا اب یہ مستقل ایک معاملہ ہے کہ اب جہاد میں ہر دفعہ لڑائی ہو کہ پہلے لڑنے کے بعد آپس میں لڑیں کہ اس مال کو کیسے تقسیم کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے قلم سے یہ فیصلہ پہلے ہی فرما دیا تاکہ قیامت تک مسائل اس سلسلے میں پیدا نہ ہوں اور پہلی بات اس میں جو سمجھا دی وہ یہ سمجھا دی کہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں تو اپنے دل سے مال کی محبت نکالو کہ یہ مال کے لیے لڑائی حکومت کے لیے لڑائی ملک کی وسعت کے لیے لڑائی یہ ایمان والے کے لیے مناسب ہے ایمان والا تو لڑے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے اللہ کے باغیوں سے لیا گیا ہے تو مال اللہ کے ہے اور اللہ کی طرف سے جو نیابت کریں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیابت فرمائیں گے تو اس سے یہ ایک ضابطہ بھی سامنے آ گیا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے نہیں ہم اللہ کے سامنے اللہ ہمارے سامنے نہیں جب اللہ ہمارے سامنے نہیں تو اللہ کیسے ہم میں تقسیم کریں گے تو اللہ یہ تقسیم فرمائیں گے نائب کے ذریعے سے اللہ ہدایات عطا فرماتے ہیں تو اللہ ہدایات کیسے عطا فرماتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے تو ذریعہ ہے جو سامنے ہمارے موجود ہو وہ ذریعہ ہونا چاہیے تو نبی علیہ السلاط والسلام ذریعہ ہیں اب جب نبی علیہ السلاط والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ذریعہ کون ہوگا جیسے اللہ کا نائب ذریعہ ہے اب نبی علیہ السلاط والسلام کا جو نائب ہوگا وہ ذریعہ تو امیر المومنین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور وہ ذریعہ ہوگا اور وہ یہ تقسیم کرے گا اس کو اس طریقے سے تو پھر یہ تقسیم کس طریقے سے ہوگی یہ دسویں پارے کے شروع میں تفیم کا اللہ تعالی نے ضابطہ بھی بیان فرمائی تو لہذا ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ دل میں خواہش مال کی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ فرما دی کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے دنیا پرستی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس میں اخلاص میں کسی قسم کی آمیزش پیدا نہ ہونے پائے یا کاری کی کیفیت پیدا نہ ہو دنیا کی کوئی چیز دل کے اندر نہ ہو کہ اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ لڑائی میں دشمن کا خوف ہی دل میں نہ ہو اگر دشمن کا دل اگر دشمن کا خوف دل میں نہیں ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا یہی جو آج سب کے سامنے کہ اس وقت دنیا جہاں کا میڈیا بڑے بڑے تجزیہ نگار اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ جناب یہ اتحادی قوتوں کو افغانستان سے نکلنا ہی پڑے گا اس کے سوا کوئی چارے کار نہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حملہ ہوا تھا تو ہر شخص کے ذہن میں یہی بات تھی کہ بس یہ طالبان کا وجود مٹ گیا یہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوں گے اور آج ان کے کمانڈروں نے یہ بات کہہ دی کہ جتنی ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی ہے اگر اس سے مزید بھی ہم جدید ٹیکنالوجی لے آئیں تو ہم ان کے مقابلے میں نہیں جی سکتے تو اس سے دل کی جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے آگے بے بس ہو رہا ہے بہرحال تو ایک یہ کہ اللہ کا خوف غالب ہو تو آگوجی پوتاؤں کا خوف غالب نہیں ہو لڑائی کے اندر جب لڑنا ہی اللہ کے دین کے لیے ہے تو پھر یا زندہ رہیں یا اس راستے میں کام آ جائیں تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں پھر دشمن کا خوف دل میں کیسا اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ آپس کے معاملات کو بھی درست رکھو یہ معاملات کا جو درست رکھنا ہے یہ صرف جنگ میں نہیں حالت حرب میں نہیں لڑائی میں صرف نہیں بلکہ عام معاشرے کے اندر بھی جب لڑائی ہو رہی ہو تو بھی نہ ہو رہی ہو تو بھی آپس کے جو معاملات ہیں ان کو درست رکھو آپس کے اختلافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور یہ اختلافات کب ختم ہوں گے یہ بات فرما دی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو کہ اپنی عقل کو اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے تابع کرو گے نبی علیہ السلاط اسلام کی تعلیمات کے مطابق تو پھر تمہیں کامیابی یقینا نصیب ہوگی اور معاشرے کے اندر سکون بھی ہوگا امن و امان بھی ہوگا اب یہاں آگے فرما دیے کہ اگر تم ایمان والے ہو یعنی یہ ایمان کے تقاضے ہیں ایمان کے تقاضے ہیں کہ مال کی محبت میں ہو ایمان کے تقاضے ہیں کہ اللہ کا خوف غالب ہو ایمان کے تقاضوں میں ہے کہ ایمان والے ماحول اور معاشرے میں جتنے ہیں آپس میں معاملات کو درست رکھیں اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے اور ایمان کا تقاضے ہے کہ نبی علیہ والسلام کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھا جائے اور اس کی اطاعت ایسے ہی کی جائے جیسے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جاتی <clears throat> یہ ایمان کے تقاضے بیان فرما دیے اب اللہ کے و تعالیٰ نے اس کے بعد ایمان والوں کی خصوصیات بیان فرمائی اور ان کے انعامات بیان فرمائے یہ حقیقت میں کامل ایمان والے کون ہیں فرمایا کہ ان نما نہیں سوا اس کے ان نما کو ہم کلمہ حاصل کہتے ہیں یہ سواد فرم حاصل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے صرف یہی ہے اس کے سوا اور کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی اس کو کلم حاصل کہتے ہیں انما نہیں سوا اس کے بس ایک ہی صورت ہے المؤمنون کے ایمان والے کون ہو سکتے ہیں یہی ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ ان کے علاوہ ان کے سوا کوئی اور ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا انما المؤمنون نہیں سوا اس کے کہ ایمان والے انم الزین امنو نہیں فرمایا بلکہ انم المؤمنون فرمایا اگر یہ فرما دے کہ الزین دظین وہ جو ایمان لائے وہی ہو سکتے ہیں جن میں یہ صفات ہوں تو بھی بات درست تھی لیکن الزین امنو اور المؤمنون میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ الزین امنو وہ جو ایمان لائے اس وقت تو ایمان کی حالت میں ہیں اب معلوم نہیں جو ایمان کی ان کی حالت ہے وہ کیسی ہے ڈیلی ڈالی ہے ہماری طرح کی یا پختہ ہے لیکن المومنون میں جو اشارہ ہے کہ یہ اسم ہے اور اس میں دوام اور ہمیشگی کی کیفیت پائی جاتی تو اللہ دین عمل کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے ایمان مضبوط بھی ہو سکتے ہیں لیکن المومنون جب کہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان میں پختہ ہیں جن میں ایمان کی کمی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ الزین امن کہ آج ایمان ہے کل کا پتہ نہیں اور المؤمنون وہ ہیں کہ جن سے ایمان کبھی جدا نہیں ہوتا تو جن کا خاتمہ بھی ایمان پر تو ہمارا کہ وہ لوگ جن کا ایمان سے ایسا تعلق ہے کہ ایمان ان سے جدا نہیں ہوتا اور ایمان جو ہے وہ ڈھیلا نہیں ہوتا ایمان مضبوطی کی کیفیت میں ہے اور موت تک ایمان کی کیفیت رہتی ہے فرمایا کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں ان مینونا نہیں سوائے اس کے کہ ایمان والے الذین وہ ہیں اذا کی اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا واجیلت کانپ اٹھتے ہیں قلوب ہوں ان کے دل کہ وہ ڈر رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور قرآن مجید میں ڈر کے سلسلے میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں راہب تقوا خوشو اور اسی جگہ سے لالی کریمن ربا تو یہ خشیت تو کئی الفاظ قرآن مجید میں خوف کے بارے میں آئے ہیں فاؤ جا سمین ہم خیفہ تو یہ ایجاز تو خوف کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے اندر خوف بھی آیا ہے اب ان میں باریک باریک فرق ہے خوف آنے والی کوئی تکلیف ہے یا آنے والی کوئی کیفیت ہے اس کے بارے میں جو فکر پیدا ہو اس کو خوف کہتے ہیں یہ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے لا لاخوف بلا ہوں گے جنوس جو قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے انہیں آنے والے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کا روپ تو ان پہ ہوگا جلال کی کیفیت تو ان پہ تاری ہوگی لیکن یہ خوف نہیں ہوگا تو خوف جو مراد ہے کہ آگے عذاب کا ڈر کہ عذاب کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمیں عذاب میں ڈالا جائے گا تو یہاں اللہ تعالی نے خوف کے لیے یہ استعمال فرمایا کہ واجیلت اب یہ جو وجل ہے یہ کون سا خوف ہے یہ خوف ہے کہ ایسا خوف کہ جو عقی محبت کا اور حیبت کا اور جلال کا خوف ہو تو واجیلت کہ اللہ سے ڈر کے بھاگ نہیں جاتے ایک تو خوف ہے کہ ڈر کے بھاگ گئے نہیں واجیلت قلوب ہم کے ان کے دل کے اندر کو خوف کی اللہ کے جلال کی اللہ کی عظمت کی اور اللہ کی محبت کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پوری طرح اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا رحمان یہ رحیم ہمارا خالق مالک ہائے کہ اس کو چھوڑ کے غفلت کی زندگی گزار رہے تھے تو فوراً جو ہے توجہ پوری ہوتی ہے اور اس توجہ میں اس کی حیبت کا اس کی جلال کا خوف بھی ہوتا ہے اس کی محبت اور اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور رکت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس رکت کی کیفیت یہ رکت کی کیفیت سے دل میں نہیں رہتی دل سے جسم پر منتقل ہوتی ہے اور اسی کو رونگتے کھڑا ہونا کہتے ہیں تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یہاں فرمایا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کیفیت ان کی پیدا ہو جاتی تو پہلی خصوصیت ان کی پہلی صفت یہ کہ اللہ کے ساتھ جو ان کو تعلق قلبی تعلق حاصل و اداطلیت اور جب تلاوت کی جاتی ہیں عالم ان پر آیات ہو اس کی آیتیں زیادت ہم بڑھا دیتی ہیں ان کو ایمان ایمان کی حالت میں تو دوسری صفا کا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اب ایمان بڑھتا ہے مقدار کے لحاظ سے نہیں مقدار کے لحاظ سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی ایمان میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے حضرت موسا علیہ نبی جینا علیہ سات و سلام کو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم تو فتنے میں پڑ گئی کہ شرک میں مبتلا ہو گئی اب خبر کون دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ماننے میں کوئی شک ہو سکتا تھا سوال کہا کس سے جا رہا ہے اللہ کے نبی سے جس کے ایمان کے بارے میں شک کرنا ہی کفر ہے کہ شک کا امکان سمجھنا بھی کفر ہے لیکن موسا علیہ نبی علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی پریشان ہو گئے قوم پہ غصہ بھی آیا افسوس بھی ہوا ان کی حماقت پہ تو اب یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا کہ جلدی جاؤں اور جا کے میں اپنی اس امت کو اپنی قوم کو گمراہی سے بچاؤں شرک سے نکالوں تو اللہ تعالی نے جو سوراج کی تختیاں عطا فرمائی تھیں جلدی سے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے تیزی سے چل پڑے جب یہاں آئے تو آگے آ کے دیکھا کہ وہ قوم بوتوں پر بچڑے پہ بیٹھی ہوئی بچرے پہ بیٹھ قوم جو ہے وہ بچڑے پہ بیٹھی ہوئی اور وہاں جمی ہوئی ہے اس کی عبادت کر رہی ہے جب آنکھوں سے دیکھا تو کیفیت تبدیل ہو گئی کیا تبدیل ہوئی کہ وہ سوراج کی تختیاں جو وہاں سے اٹھا کر چلے تھے وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی اب یہ جو کیفیت پیدا ہوئی کیا ایمان کی مقدار میں کبھی بیچی تھی ایمان میں کمی بیچی تھی یہ کیفیت کی کبھی بیچی تھی کہ وہاں سنا تھا یہاں دیکھا ہے تو یہ کیفیت میں فرق پڑا ہے ایمان میں فرق نہیں پڑا وہ ہاتھ سے تختیاں چھوٹ گئی تو یہ فرق پڑ ایسے ابراہیم علیہ نبی علیہ صاحب والسلام نے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے یہ بات گزارش کی کہ اے اللہ کہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آبر تو مین کیا ایمان نہیں اس بات پہ کہا کہ نہیں اللہ بلا کہ ایمان نہیں تو میرا نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا اللہ کے نبی کا ایمان نہیں تو کس کا ایمان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہ تو پکی بات ہے میرا ایمان ہے تو پھر کیوں اس لیے کہ وڑا قلعہ قلبی بھی دل میں ایک اطمینان کی کیفیت کہ دیکھوں اشتیاق ہے شوق ہے کہ میں دیکھوں پیدا ہو زندہ ہوتے ہوئے تو یہ ایک اشتیاق ہے تو یہ کیفیت کا فرق ہے ایمان کی مقدار کا فرق نہیں ہے تو لہذا یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ ایمان ان کا بڑھتا ہے تو ایمان میں یہ آیتیں اس کو بڑھا دیتی ہیں تو ایمان میں یہ آیتیں کیسے بڑھاتی ہیں دیکھیے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے جو آیات نازل ہوئی نبی اسلام نے سنائی وہ آیات سب نے کہا کہ الحمدللہ کہ یہ تصدیق کی کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کلام ہے جو نازل ہو رہا ہے جو بات سمجھ میں آ گئی کہ الحمد للہ سمجھ میں جو بات سمجھ میں نہ آئی جس کو متشابہات کی حیثیت حاصل ہے متشابہات میں متشابہات میں سے جو ہیں تو ایک تو محکمات میں سے ہیں اور بعض چیزیں متشابہات میں سے ہیں جن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تو اس پہ کیا کیا کہ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئی نہیں مانیں گے نہیں ربنا کہ بھائی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو رب کی طرف سے ہے لہٰذا اس پہ ہمارا ایمان کیا ہم اس پہ ایمان لائے کہ ہمارے رب کی طرف سے تو لہٰذا رب کی طرف سے ایمان تو ایمان تو ان کا ہے ہی ہے اب یہ کہ جتنی آیات نازل ہو گئیں ان پہ ایمان جیسے اور آیت نازل ہوئی جیسے اور آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو سنتے ہی فوراً کہا کہ ہاں ہم نے اس کو بھی اللہ کا کلام مانا تو یہ فرمایا کہ یہ آیات کا اترنا ان کے ایمان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ پہلے سو آیتوں پر ایمان تھا بیس آیتیں اور نازل ہوئی تو ایک سو بیس پر ایمان ہو گیا تیس آیتیں اور نازل ہوئی تو ایک سو پچاس پر ایمان ہو گیا تو یہ ہے کہ آیتیں قرآن مجید کی ایمان کو بڑھا رہی ہیں تو یعنی جیسے ہی سنتے گئے اس کو مانتے چلے گئے اس سے یہ اضافہ ایک تو یہ اضافہ ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جس قدر قرآن مجید سے تعلق بڑھتا گیا قرآن آیات پڑھتے چلے گئے اسی قدر دل کے اندر اطمینان کی کیفیت بڑھتی چلی گئی تو یہ کیفیت میں اضافہ ہے تیسری صفت جو بیان فرمائی جب اعلیٰ الدیم یہ توکلون کہ اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے اب یہ ہے کہ توکل کیا ہے توکل کے بارے میں افراد و تفریح کی جو صورتیں پائی جاتی ایک سو تو یہ پائی جاتی ہے کہ جناب توکل یہ ہے کہ بس اللہ پہ بھروسہ ہے اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں اسباب اختیار نہیں کریں گے بس اللہ پہ بھروسہ ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب اپنی محنت سے سب کچھ ہوتا ہے بس اپنی محنت کرو بس اللہ تو بیٹھا ویسے ہی نوز بلّہ منظال بار دیکھ ہی رہا ہے تو لہذا اپنی ہی محنت سے سب کچھ یہ دونوں نظریہ غلط اب توکل کیا ہے اس کا علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے سے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک تھوڑی سی بات اور میں کر دوں ایک ہے توکل ایک ہے تعطل اسباب کا اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا یہ توکل ہے اسباب کو اختیار نہ کرنا اور پھر کہنا کہ اللہ کر دے گا یہ تعطل ہے یہ توقل نہیں ہے یہ تعطل ہے تے آئین تو اعلام تعطل ہے کہ نکاح تو بھائی میں نے کرنا نہیں اولاد مجھے چاہیے کہ اللہ قادر ہے اللہ بیٹا نہیں دے سکتا اللہ دے سکتے جس اللہ نے یہ کہا کہ میں بیٹا دے سکتا ہوں اسی اللہ نے کہا کہ نکاح بھی کروں اب نہیں جی اللہ تو بغیر بیوی کا بیٹا دے سکتے ہیں تو پھر مجھے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ توقل نہیں ہے یہ تعطل ہے نکاح کر لیا بیوی ہے اس کے بعد جو ہے جو شریع احکامات ہیں ان کی تعمیل بھی کی ہے جب شری احکام کی تعمیل ہو گئی جو اسباب جتنے ہیں اختیار کر لیے اب اللہ نے دے دیا تو اللہ کا شکر ہے نہیں دیا تو اب بھی شکر ہے کہ اس کی حکمت ہوگی یہ ہے توکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے نبی علیہ السلاط والسلام کو جو سواری عطا فرمائی گئی برا تو نبی علیہ السلام نے معراج کا جو سفر فرمایا ہے یہ تین مرحلوں میں ہے اور تین سواریوں میں پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقسا تک یہ سفر آپ نے فرمایا ایک سواری پر یہ سواری لائی گئی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی یہ خچر سے پست اور گدے سے بلند کامت سواری تھی اور اس کو برا کہا جاتا ہے جو برق سے ہے کہ بجلی کی طرح سے یہ چمکدار تھا جانور اور بجلی کی طرح سے تیز تھا کہ ایک قدم یہاں دوسرا قدم وہاں جہاں نگاہ پہنچتی اس کو برا کہا گیا دوسرا سفر سفر جو نبی علیہ السلام سفر کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مسجد اقسا سے سیرت المنتہا تک ہے یہ سفر نبی علیہ السلاط والسلام نے لفٹ کے ذریعے سے کیا ہے جس کو معراج کہتے ہیں معراج سیڑھی ہے تو یہ سیڑھی تھی جو لفٹ کے انداز کی آج کل سمجھی جا سکتی ہے تو اس میں نبی علیہ السلام نے سفر فرمایا ہے تو کیونکہ یہ درمیانی سفر ہے تو یہ سفر معراج سے کیا گیا تو اس لیے پورے واقعہ کو واقعہ معراج کہہ دیتے کیونکہ معراج میں عروج بلندی کا ذکر ہے اور یہ مقصود کیونکہ بلندی تھی ہر لحاظ سے تو اس لیے اس کو معراج کا واقعہ کہتے سیزت المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ لے گئے علیہ السلام کے بغیر تو تشریف آپ لے گئے تو یہ جو سفر آپ نے کیا یہ ہنڈولے میں کیا ہے پگوڑا تھا جس میں احساس اسلام نے آگے کا سفر فرمایا ہے تو یہ سفر کے تین مرحلے تھے اب نبی علیہ السلام نے جو پہلے مرحلے کا سفر کیا ہے یہ براک پہ کیا ہے اور دوسرے مرحلے کا سفر براک پہ نہیں کیا سواری کو چھوڑ دیا ہے تو یہ سواری کیا کیا آپ نے تو جب یہ بیت المقدس میں مسجد اقسا میں پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام والسلام اس کو کہیں باندھنا چاہتے تھے اور کوئی جگہ باندھنے کی نظر نہیں آ رہی لیکن آپ اس تلاش میں تھے جبرائیل نبیین علیہ السلاط والسلام نے انگلی سے سوراخ فرمایا ایک چٹان میں نبی علیہ السلاط والسلام نے اس سے جانور کو باندھا ہے کیا یہ بات ممکنات میں سے ہے کہ یہ جانور بھاگ جاتا دیکھیے کہاں بھاگتا کہ نبی علیہ السلاط والسلام کھڑے ہوئے ہیں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا صحابہ کرام کے آگے بڑھے کہ اس کو روکیں کہیں حضرت کو نقصان نہ پہنچائے تو نبی اباس فرمایا کہ آگے سے ہٹ جاؤ یا کوئی بات کہنا چاہتے وہ آیا اس نے آ کے سر جھکایا اور اپنی آواز نکالی نبی احساس فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ مالک کو بلایا گیا تو حضرت فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ کام زیادہ لیتے ہو خوراک کم دیتے تو جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ درست ہونا چاہیے تو جانور بھی نبی احساس اسلام کو پہچانتے تھے یہ جانور تو وہ تھے جو مسلمان معاشرے کے جانور تھے اور ایمان والوں کے جانور تھے لیکن نبی احساط والسلام کو کس کس جانور نے پہچانا نبی علیہ احساط والسلام کی عمر مبارک ابھی سات سال کی تھی تقریباً تو گھر سے کھیلتے ہوئے باہر تشریف لے گئے کافی دیر ہو گئی واپس تشریف نہیں لائے تو ان کے دادا عبد المطلف جن کا انتقال اس وقت ہوا جب میرے ساتھ کی عمر آٹھ سال کی تھی کافی دیر انتظار فرمایا حضرت شبنی لائے تو محبت میں بے قراری کی کیفیت میں گھر سے باہر نکلے پھر میرے ساتھ اسلام کو دیکھو اب انوت کا اعلان تو نہیں ہوا انوت کے اعلان تو چالیس سال کی عمر ہوا جب تشریف لائے تو دیکھا میرے ساتھ اسلام نہیں ملے تو اس زمانے میں مکہ مکرمہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا باہر دیکھنے کے بعد مسجد حرام کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے پریشانی کی کیفیت تھی کہ کہاں دیکھا جائے اتنے میں دیکھا کہ ابو جہل آ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے آگے اونٹ پر ابو جہل کے آگے بیٹھے ہوں جب قریب آیا ابو جہل تو اس نے نبی صاحب کو اتارا کہنے کہ حضرت آپ کی لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا ہے یہ ابھی سے ہمارے لیے مسئلہ ہے نہ جانے آگے ہمارے لیے کیا یہ مسئلہ بنے گا تو ابھی عبد المطلب نے سوال کیا کہ یہ معصوم بچہ ہے تجھے کیا تکلیف پہنچائی اس نے کہا کہ میں سفر جا رہا تھا تو میں نے ان کو پہاڑیوں میں دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ راستہ بھول کے ادھر آ گئے ہیں تو لہٰذا میں نے اونٹ بٹھا دیا اور جیسے ضابطہ ہے تو میں نے ان کو اٹھا کے اپنے پیچھے بٹھایا اب جب بٹھانے کے بعد اونٹ کو کھڑا کیا تو اونٹ کھڑا نہیں اس اونٹ نے کبھی ضد نہیں کی لیکن آج کھڑا نہیں ہوا میں نے اس کو مارا پیٹا لیکن نہ کھڑا ہونے کا تھا نہ کھڑا ہوا بس دل میں میرے خیال آیا میں نے ان کو اٹھا کے آگے بٹھایا اور اونٹ کھڑا ہو گیا پہچانا تو ابھی صاحب السلام کو ایران نبوت سے پہلے ابو جہل کے اونٹ نے بھی پہچانا نہیں پہچانا تو بد نصیب انسان نے نہیں پہچانا تو نبی علیہ وسلام جن کو نبوت کے اعلان سے پہلے ابو جہل کے اونٹ نے پہچانا تو وہ سواری جو خاص حضرت کے لیے لائی گئی تھی تو وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے سواری بھاگ جاتی نہیں پھر نبی علیہ السلام نے کیوں باندھا مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری تو یہ اسباب کو اختیار کیا گیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب اسباب پہ اعتماد نہیں اعتماد اللہ پر ہے تو یہ ہے توکل ایک آدمی حضرت خدمت میں حاضر ہوا پوچھا تو پوچھا کہ معلوم ہوا کہاں سے آئے تو فلان جگہ سے تو پوچھا کہ کیسے آئے کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا کہا کہ اونٹ پہ آیا تو پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے میں کہ اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا وہ اس کو توکل نہیں کہتے جاؤ پہلے اس کی ٹانگ باندھو پھر اللہ سے بھروسہ کرو دکان ہے اس پہ تالا لگاؤ تالا جو ہے یہ دکان کو نہیں بچائے گا اس لیے کہ تالا کیا کہ تالے والوں کو اگلے توڑ دیتے ہیں تالے کو بیچاری کی کیا حیثیت ہے تو لہذا یہ تالا نہیں بچائے گا لیکن تالا اسباب میں شامل ہے کہ آپ تالا لگائیں گے سبب اختیار کریں گے پھر بھروسہ اللہ سے کریں گے کہ دکان کی حفاظت اللہ کے بار کو تالا ہی فرمائے گا اور توقع میں میں نے یہ بات گزارش کی کہ حفاظت بھی ہے اور اگر حفاظت نہ ہو اور حفاظت نہ ہونے پر دل میں اطمینان اور اعتماد کی کیفیت کا برقرار رہنا بھی ہے کیا آپ مسجد میں تشریف لے گئے جوتی ہے آپ نے اٹھائی ہے جوتی اٹھا کے آپ نے ایک جگہ بظاہر جو محفوظ جگہ آپ کو محسوس ہوئی آپ نے وہاں اس کو رکھ دیا آپ نے رکھ دیا اس کے بعد پھر بھروسہ اللہ پہ کیا کہ اللہ کی حفاظت فرمائیں گے اب آپ نے نماز پڑھی نماز حفاظت کر دے گا جوتی گئے اب بس ایمان ڈھیل مل ہو گیا بھائی اللہ نے بھروسہ تو میں نے اللہ پہ کیا تھا اللہ نے جوتی کی حفاظت بھی نہیں کی اب یہاں اعتماد برقرار ہو کہ جوتی کی حفاظت ہو گئی کیسے ہو گئی یوں ظاہر میں ہوئی اور اس طریقے سے جوتی اٹھ گئی تو باطن میں ہوئی اللہ کی حکمت ہے اور اسی میں اللہ نے میرے لیے فائدہ رکھا ہے اور یقیناً یہ میرا فائدہ ہے تو اعتماد برقرار رہ جائے اس کو توقع تو توقل میں پہلی بات اسباب کا اختیار کرنا دوسری بات اسباب پر اعتماد نہیں اعتماد اللہ کی ذات پہ کرنا تیسری بات اگر توقع کے خلاف عمل ہو جائے تو ایمان میں کمزوری واقع کا نہ ہونا جب یہ باتیں پیدا ہوں گی تو اس کو توقع کہا جاتا ہے تو ہمارا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اپنے رب پر جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو حضرت علماء نے لکھا کہ یہ بھروسہ کرنا کیا ہے حمایت کے یاد عمدہ کہ اعتماد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معاملات نتائج کے لحاظ سے اس کا سپورٹ کرتے ہیں کہ نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے تیسری بات یہ کہ اس کا خوف رکھتے ہیں اور چوتھی بات یہ کہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو جن میں یہ کیفیت پائی جائے تو اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر توکل پایا جاتا ہے اور اس کے بعد دو صفات آگے بیان کی ہیں اور ان کا جو انعام ہے وہ بھی بیان فرمائے اس پہ ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فام عمل کی توفیق عطا فرما دے اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين محمد. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی علاخری خلقی محمد اجمعین سعدی و اللہ